غلام عباس نقش بندی صاحب اللہ تعالی انہوں علم و عمل اور حکمت دیا برکت نال نوازے انہوں دی دادی محترمہ اور دادا جی جو دادا جی اور دادی محترم مرفو مین اور مغفو رین مبارک جلسہ ہے اور اتفاق نال مولانا صاحب درس نظامی تو فارغ ہوئے تو دستار فضیلت دا موقع بھی بن گیا اور جناب نے انہوں کی دستار بندی کا منظر مشاہدہ ملاحظہ فرمایا ہے خطاب کسی خاص موضوع کرنے میں حاضر خدمت نہیں ہویا مولانا نوارز سی کیونکہ گزشتہ کل اور پرسوں سانو پنجاب اسمبلی کے سامنے گستاخی حکیم دے خلاف گزارا کرنا گیا کوٹ رادا کشن کچی کوٹھی کوٹ رادا کشن آخر میرا بہت دل میں تکلیف ہوں میں کچی کوٹھی ہی کہہ کے یاد کرا راتے مادیا ٹیٹو کیٹو سڈا کوئی دل افسوس یہ رائے ونڈ مینو وقت یاد ہے میرا بچپنا سی اللہ پتہ نہیں بھائی سلامت انہوں نے کہا کہ نہیں وہ منظر میرا بچپنا سی اس نے میں پڑھتا سا ایک جلسہ ہوا سنی کانفرنس جی۔ آل پاکستان سنی کانفرنس ہوئی سی جی، جی۔ اس ڈرائیور کا نام مستفا آباد منتخب کیتا گیا اس زمانے تو وہ مستفا آباد رائے کا نام پسند نہیں آیا بنڈا ہی لگتا اسی طرح ہی کہ مستفا کریم نو دی آبادی پسند ہی نہیں ہے مستفا کریم نو رائے ونڈ کی آبادی پسند نہیں آئی تا کر کے مستفا آباد نام ادا پی سکے ہی نہیں اتفاق نال قریب ہی ہے قرب جوار دے اثرات جڑے نا اتنے بھی ہیں یہ کوٹ رادا کشن نہ کوٹ رادا کشن ہی دیا یہ کچی کوٹھی کہہ لو سونے نبی دی سنت پاک سی آپ نام پیڑا سنتے سنتے چنگا کر لیں گے سن کسی علاقے جانا آپ نے نام پوچھنا پنڈ بستی کا شہر کا یہ کوئی نام دسنا پیڑا تو آپ نے فورن بدل دینا دوستان گرامی کچی کوٹھی بائی سلامت صاحب ہو رہی ال مارو اے میرے کبے پاس بیٹھے نے انہوں نے بیٹا جی حافظ کتنے چلے گئے ہاں، الحمد للہ اتنے اٹھ مہینے نا چیز نے خطابت کی تھی اس شہر کے اندر جامع مسجد نور کے اندر اتے اسان اللہ دے فضل لار اللہ رسول دے مبارک نام دے کاغذ مبارک اٹھا کے اثر لایا اور اسلام صاحب دکاندار بھی نے اور اللہ رسول دے حبزار تر کے سویرے ڈیوٹی دینی یہ ذمہ داری اپنی پوری کرنی ہوتی سی پھر کے انہیں کاغذ مبارک اللہ رسول دے نام دے چکنا لیکن عجیب منہوس دور چ گزرنے پیا منہوس ماحول چ گزرنے پیا کہ جس کے اندر ادب والیا نو گستاخ ہاں۔ گستاخا کی حمایت ہوئی تھلے سٹن والے وہ دلیر نے تھلے چکن والے جڑے نے وہ بچارے مجرم پہ کیسے لانتی ماحول چ گزر کہ ادب والے لوکاں دے پہلا لوگ غلام بن کے رہتے سن یار مت یہ سد کے بخشی دے جنوں وہدے سن کے اللہ رسول کا ادب کرتا ہے وہ اگے وس جاتے سن یار مت یہ سد کے گل ایسا لانتی ماحول آیا ہوں ادب نو ویخ کے الٹا نک نو پہ پتا نہیں انہوں کہڑا شیشہ دستا اپنا شیشہ دستا ہونا بھائی یار اسی جی یہ چک رہا ہے تو پھر یہ مطلب ہے اسی مجرم وہ حسد تے وٹ ویر رکھ لیں گے جھوٹے الزام قسم خدا دی کر کے آنا اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا یفشل کاذب فرمایا جی جی وقت گزرنا ہے جھوٹ عام ہاں ہو جانا ہر دن آن والا پہلے تو پیڑا ہو وہی دیکھ رہے اور کیسے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کمینے کیسے کمینے لوگ مذہب کے ٹھیکے میں قسم خدا دی کر کے آنا عوام الناس نالو مذہبی ٹھیکے دار بہتے لانتی نکلنا ایسے ایسے جھوٹ بولتا میں ویکیا سوچ نہیں سکتا ایسے نے کہ انہوں دے مذہب ہی جھوٹے نے اور جی مذہب جھوٹے نے وہ خود بھی تجار نے مذہب کی بنیاد بھی جھوٹ ہے انہوں نے عمل کی بنیاد بھی جھوٹ میں جو کہہ رہا کسمیا تن پیانا اکھا نال ڈٹھیاں گلا کا کرنا میری پناہ سال عمر ہو گئی میرا تی سال دا دین دنیا دا تجربہ ہے تی سال میں دین دنیا نو پڑھیا انہوں تیئ سالوں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جڑے پاسے اصا رخ کیتا ہے سڈا مقابلہ نہیں کو کر سکتا میں ایک عجیب شہ مشاہدہ کیتی ایک کسی مذہب کا کوئی بندہ سی مولوی میں کتاب قسم خدا دی کر کے آنا جھوٹے تے خدا دی لانت ہوئے اگر میں دے کچھ ملاوٹ کرنا میں او دے مذہب دی کتاب ہونے دیتی او دے مذہب دے پیشوا دی کتاب ہونے دیتی میں کیا پڑھ گئی کی لیا قسمیہ تو ان پہ آنا او دے وچ جو لکھیا وہ پڑھ کے ایک بارا ہو جی میں مر جانتا ہے بندہ نہ ہے سار سوک گیا ہو دا ہاں، ہاں۔ میں ایک دو ہور بھی دتی لیکن کبیل گیری اخیر کسی نے اس زمانے دے بارے ایک شیر لکھیا جی۔ وہ کہ ڈھیٹھ بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت ڈھیٹ جی۔ بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت پر سب یہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی سنتے سن کہ یار کدی چڑے سورج کا بھی انکار ہو سکتا ہے لیکن ویکیا اکھا ہوں ایڈے ایڈے تجال بھی ہے جہے چڑے سورج کا انکار کر جاتے ہیں ویخ کے ہوں میں کتاب پیش کی تازہ ترین واقعہ اور کل کا واقعہ جی میں گل کر رہا میں انہوں کتاب پیش کی پڑھ کے تھوڑے دیر تو بعد میں وہ گل دہرائی کہتا وہ اس طرح کی کوئی گل نہیں لکھی جیڑی یہ کر رہے میں ہکا بکا میرے ربا یہ ہالے فڑیا نہیں یہ خنزیر جی رہا خنزیر سی نا ایڈا دیتا دلیل ایڈا چور سینا زور ہونے ویکنڈیا کھانا لکھ لانا تے قسم خدا دی کر کے آنا جی جڑے دین دار شمار ہون جی انہوں کا یہ حشر ہوئے تے پھر باقی سارے ورگے بچارے کدھر جان پا اخیر پھر یہو جہ موقع نو ویک کے یہو جہ حالات نو ویک کے سڈا اقبال فرما ہے لاہوا کلندر لاہوری ہے خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے او میرے رب خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے کہ سلطان درویشی بھی آئی آ رہی ہے سلطانی بھی آئی آ رہی درویش بھی ایار مکار نے بادشاہ بھی ایار مکار نے حکام بھی ایار مکار نے ہوں یہ سادہ کدھر جان جنہوں نے آزاری مکاری ہی نہیں سادہ لو کدھر جان یہ سادہ دل کدھر جان دل کہندے نے جیڑا کمینگی شر دلو کہ جڑا کمی شردی گی تو میرے دوستو ایسے ماحول اور حالات گزر رہے ہیں وہ پھر اسی طرح دی مکاری جھوٹ ہویا اس طرح دی مکاری تے جھوٹ ہویا کہ ادب والے جنہ دے لکھا حساب سے کاغذ مبارک چپ چپ محفوظ کرنے والے ساتھی نے جنہ نے سینکڑے دے حساب سے قرآن محل قرآن مجید کی حفاظت نے لیکن جڑے قرآن مجید یا مقدس کاغذ ٹٹیاں پیشاباں لبڑے ہوتے ہیں اور اس قوم دے انہاں گستاخاں تے لانتیاں دی گستاخی اور لانت رو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کی کیتا جی میرے نال انہاں قرآن مجید اور مقدس اوراق نو شریعت متحرہ تے جتھے رہی ہر عقل حتیٰ کہ ہندو بھی آکھے گا کہ او دا حل سوائے شہید کرن اور اگ لان دے کوئی نہیں جی، کیوں کہ اگر انہوں نے اسی طرح رکھنے آتے دا مطلب یہ نکلیا کہ اصا ہمیشہ واسطے پلیتی نال رکھ کے تے ہمیشہ واسطے گستاخ اسی بن گیا اصل گستاخی قائم کی دائم کر دیتی تمامی کر دیتی گستاخی ہوتی کیڑا مسلمان آخے گا جائز تو خطری بھی جائز نہیں آخ سکتا اللہ رسول دا نام جڑا ہے جی انہوں گندگی لونی آ جی۔ گندگی سٹنا کفر آ گندگی دے نال رکھنا بھی کفر ہے اور پھر گندگی دے نال رکھن دا مطالبہ کرنا بھی کفر ہے گل سمجھا جی اور اج کل اس تاجر ذہن یہ دین کا تاجر آج کا مسلمان نام کا مسلمان جو دین کا تاجر ہے دنیا کی تجارت کے ساتھ ضمیر کا تاجر ہے عزت کا تاجر ہے بہو بیٹی کا تاجر ہے اس نے کمینی تجارت ایسی سیکھی ہے نہ عزت دیکھتا ہے نہ خدا رسول دیکھتا ہے نہ دین دیکھتا ہے اور ایک نوی تجارت کی لانت نکلی ہے جی۔ کی ریسائکلنگ اور آپ کی ریسائکلنگ جی کیا مطلب جو اورات اکٹھے ہوں وہ جی فیکٹری ہے مشینیں ہیں یورپ سے بنی ہوئی ہے بہت اچھا لیکن میں وہی حقیقت کھولنا چاہنا جی، وہ جی جہے قرآن مجید ہون گے انہوں دے حروف الفاظ مٹا دیتے جان پانی وغیرہ دے نال مٹھا دیتے جڑی شہر دے نال بھی مٹھا دیتے جان گے مٹھان تو بعد جڑے پیچھے ورکے بچن گے انہوں نے پھر ورکے تیار کر کے وہ جی قرآن مجید ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے بعد میں کیا بناتے ہیں ٹیشو پیپر بناتے ہیں یا گتے بناتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے لیکن بات اتنا ہے کہ اس تاجر زم... اس تاجر ضمیر کا عمل دیکھو کیا کرتے ہیں یہ بات سمجھنا جو پرانے مجید یا اوراق ہمارے سامنے تین قسم کے اوراق ہیں ایک ہے اخبارات عام جو نیچے پھرتے ہوتے ہیں ایسے ہے نا ایک ہے قرآن و حدیث قرآن و حدیث دو قسم کے ہو گئے ایک وہ ہے جو ہر پلیدی سے پاک ہے کسی قسم کی نجاست غلازت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکا ایک وہ ہے کہ جن کو غلازت اور گندگی لگ گئی گندگی غلازت کے اندر لبڑے ہوئے ہوئے ٹھیک ہے تھی خود سمجھدار ہو کہ جیڑے مجید فرقان حمید ہون گے پاک نال کوئی پلیتی نہیں لگی ہونی جس لے نو رکھ کے اخباری کاغذ رکھ کے جی تھے پوجے گلازت ہون گے یا قرآن پاک جنہوں اللہ پلیتیاں لگ چکی سارا نو نو کٹھے رکھ کے کسی بھی پانی نال جدو انہوں دے گے گی جیڑے لفظ مٹ کے سیاہی وغیرہ وہ پانی جمع ہونا ہے ادو پلیتی آنی وایا جا کار وہ بھی پلیت ہو گئے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میری گل کیونکہ میں اس حوالے تازہ ترین شریعت دے مطابق شرعی دھرنا شرعی احتجاج شرعی مظاہرہ پنجاب اسمبلی دے سامنے کل کیتا ہے اور اللہ رسول دے فضل اللہ ایک دن دے اندر اندر ایک دن چوبی گھنٹے چوبی گھنٹے اپنا مطالبہ منوا شریعت کے مطابق نہ کسی کا نقصان ایک رائی برابر کوئی سابت نہ راہ ڈکیا کسی نو پریشان لگن والے بھی پولیس والے بھی کہیں سن یار اصا پہلی بار آئی ان کا دھرنا ویخیا ہے خدا کھڑا کسی کا سی کٹیا کسی نے کہ سراسر لانت ہے یہ فرنگی اور غیر فری طریقے ہیں یہی وجہ ہے جب شریعت کے خلاف چل کر وہ کام کیا جاتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طرح اٹھتے ہیں ذلت خواری اور ہو جاتی ہے کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوتا فضل سے ہم نے شریعت متحرہ کے مطابق عمل کیا اور نتیجہ اللہ کے فضل سے حاصل کر میرا وہ بیان سنو میرا اس موقع پہ سانو اخبار کی لوڑ نہیں اور میں اتنے آخیا ہے سانو میڈیا کی میں آخر کوئی لوڑ نہیں اخبار کی کوئی لوڑ نہیں تصاویر نو اصا صحیح نہیں سمجھتے تصویر کشی نو جائز نہیں سمجھتے اور نہ ہی اسلام دی کوئی ضرورت سمجھنے اگر میں کوئی بنانا چاہے تو میں ڈکتا بھی نہیں کہ ایک اچھے مقصد کے لیے اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو گنا تو وہ پہلے ہی کرتے ہیں تو اگر یہ بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں <laughs> انہیں کہڑا باز ہونا تصویر تو انہیں بنا بنایا نے میں کیا چلو ہاں ہزور دے جوڑے پاک دا صدقہ کوئی روپیہ نہیں دتا کسی نے میں صرف ایک دو جملے بولن ایک دو جملے بس ایک دو گلا جنگ اخبار والا میرے سب نال آ کے گڈی دے انہیں کاٹ انہیں کاٹ دیتا ہے اور بھی سارے بچ آ گیا اج نوایا وقت اور ایکسپریس کے اندر عالمی تنظیم تحفظ مقدس ساری خبر آئی عالمی تنظیم تحفظ مقدس اور الحمد للہ اللہ تعالی نے سان شرف بخشے اس خدمت کا کسی قسم کی چکر بازی شامل نہیں گل حق ہر ہکے کرنے سیاست بھی جاننے ہر شہ جاننے اس جہان ہر شر نو جاننے اور اللہ دے فضل اس جہان ہر شر تو بچنے اس جہان ہر شر نو ن بھی ہیں پچھاند بھی ہیں بچتے بھی ہیں مگر دین حق پر قائم رہتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں ہر برے شعبے ہر برے کام ہر برے عمل ہر بری سوچ فکر پر ہم تنقید کرتے ہیں انکار کرتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں یہ ظلم جڑا قرآن مجید ری سائکلنگ ہوں فتو پہلا لکھ سن جی گل سمجھا جی پہلے مفتی فتوا لکھتے تھے جی اب مفتیوں سے فتوا لکھوایا جاتا ہے جی, جی۔ پہلو اللہ رسول مد نظر رکھ کے لکھ دے سن ہوں جی جی اگلے لکھ دیں کوئی مسلمان اس بات کو اگر صحیح قرار دے میں زبان کٹاتا ہوں کہ یہ ایک کپڑا ہے دیکھیں بھائی یہ کپڑا ہے کیا ہے کپڑا ہے یہ پاک کپڑا ہے ایسے ہے جی۔ ایک پلیت کپڑا ہے جی۔ اسلام کو اس پاک کے ساتھ اس پلیت کو دھونے کی اجازت نہیں کیوں کہ جب آپ پلیت کو اس کے ساتھ دھوئیں گے تو اس کی پلیتی میں پہلے یہ بلوبس ہو جائے گا جی۔ سمجھ نہیں بات سبحان اللہ اسلام دے پاک پلیت کپڑے نو نہیں دھوڑ دے پلیتی لگا قرآن ہوئے یا پلیتی لگے مقدس کاغذ ہونا نو پاکا دے کٹھے رلا کے تے جس لے انہ دا تسی ارک کڈو گے جی۔ کسے مشین نال تو دا مطلب تے صاف یہ نکلیا کہ جڑے مقدس پاک لفظ سن تو بھی پلیتی لا دیتی بن گئے لیکن یہ تاجرانہ ضمیر آج کا آج کا آج کا کمینا ضمیر تاجرانہ جس طرح کے وہ ہر معصوم ہر معصوم چیز پر ہر قدر والی چیز پر اپنی کمینی تجارت کر رہا ہے آج کا تاجرانہ ضمیر خبیص جس طرح دین دی تجارت کرتا ہے دھی بہن دی تجارت کرتا ہے عزت دی تجارت کرتا ہے غیرت دی تجارت کرتا ہے ہاں جی اسی طرح اتنے بھی تجارت ہو رہی ہے محض اس لیے ان کو اکٹھا کرانا قرآن مجید اور کاغذوں کو کہ تاکہ اس ذریعے سے میری فیکٹری چل جائے یہ کیا لانت ہے ہم ایسی فیکٹریوں کی سراسر مذمت کرتے ہیں سراسر مذمت کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس محمد کی شریعت اتارے الحمد للہ قرآن وہ سیدھا ہو یا کوئی بھی اس کے اطلاف کی اگر ضرورت ہو تو اس کے طریقے اسلام نے بتائے ان میں سے کوئی ایسا طریقہ نہیں جس کے اندر دوبارہ معذ اللہ گستاخی کا ارتکاب کیا جائے لہذا ہم قرآن مجید قرآن مجید کو محفوظ یا مقدس اور کو محفوظ کرنے کے جو طریقے شریعت نے بنائے ہیں اور جو صحیح ہے ہر گستاخی سے پاک ہیں ہم انہی طریقوں کو لوگوں میں لوگوں میں مشہور کرنا چاہتے ہیں اور انہی طریقوں کا رواج چاہتے ہیں لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پرانے مجید اور مقدس اور کے ساتھ وہی عمل کرو جس کی پاک نبی کی شریعت اجازت دیتی ہے جملے میں ری سائکلنگ دے بارے بولے نے تسا محفوظ کرنا اور میں جو سمجھایا وہ سمجھ آ گیا حکومت نے قرآن بورڈ بنایا قرآن بورڈ والیا میرا ایک اجلاس ہے ان شاء اللہ الرحمان ناچیز جیڑی گل تو سمجھائی ٹھوک بجا کے ان سے پیش ہم قرآن کی تعظیم کے نام پر بات سمجھنا قرآن کی تعظیم قرآن کی حفاظت قرآن کی حفاظت کے نام پر ہم کسی قسم کی کمینی تجارت کی اجازت دینے کے لیے ہر کس تیار نہیں ہے سمجھو ہم قرآن کی حفاظت کے نام پر کیا قرآن کی تعظیم کے نام پر جنہوں کہ کہتے بہانا جی۔ قرآن دی حفاظت دے بہانے قرآن دی تعظیم دے بہانے قرآن مجید دی کمینی تجارت جڑی کی جا رہی ہے اس کمینی تجارت کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہم کوئی اس سے متفق نہیں ہے ہم قرآن مجید کے حفاظت کا وہی طریقہ مانتے ہیں جس کے اندر سراسر ادب ہو اور پاک محمد کی شریعت اس کی اجازت دیتی ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی دستار فضیلت ہے دستار فضیلت آپ نے دیکھی ہے ختم ہے اس موقع پر قرآن مجید کی یہ خدمت جو ناچیز کر رہا ہے ان شاء اللہ عزیز بارگاہ رب العالمین میں یہی قبول ہو جائے گی یہ ضروری ہے یہ مناسبت ہے قرآن قرآن ادب مانگتا ہے بہت اچھی بات کہی ہے وہ عبد الحسیب صاحب نے جو نظم لکھی ہے اور مولانا غلام عباس صاحب نے پیش کی ہے بہت اچھی سمندر کو کوزے میں باندھ کرنے والی بات ہے واقعی ٹھیک ہے اگر قرآن مجید کا اللہ رسول کے نام کا ادب مسلمانوں میں آ جائے تو پھر دین تخت میں آ جائے گا لیکن مسلمانوں بات بات غلط ہو یعنی عمل غلط ہو اس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا خصوصاً گستاخی جیسی بلا پر ہم کیسے خاموش رہے بھائی میرے ایک سنگی نے مینو دسیا اور تسا بھی ہو سکتا ہے اکھا لال پتہ ویکیا ہونا ہے اشتہارات اشتہارت جہاں جی۔ مینو جڑا دسیا کہ لبیک کالیا کا اشتہار لا رہا سی بندہ کپڑا لے کے کندھ کند اشتہار لا رہا اور کپڑا لے کے نک منہ بند کیتا انہیں تھلے ٹٹی پیشاب ایسا سی کہ ادع کو کلوتا نہیں سی جا رہا لبیک یا رسول اللہ لکھے اتنے پتہ نہیں ہو کی کچھ ہونا ہے بہرحال یا رسول اللہ دے جوڑ دے وچ سب کچھ آ جاتا ہے ہاں، رسول اللہ ہاں، جی ہوں قرآن آخو تے اللہ دا جی حدیث آخو تے رسول نہیں رسول اللہ دے جوڑ قرآن بھی آ جائے حدیث بھی آ جاتا لہذا رسول اللہ کے جوڑ میں تمام اسلام آ جاتا بول دے نہیں جی جیڑا محمد رسول اللہ مان لو مسلمان اس جو بس اسی مسلمان بنتا ہے اسی نال مسلمان بنتا ہے یہ توحید یہ سارا کچھ لال لا اللہ مالی رسول اللہ پڑھنے والے نو گل میری سمجھ نہیں آنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نو سمجھ آنی بتی ہاں جی اگر بت ہے جماعت کی آس دینوں میں اگر بت ہے جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ وہ لا رہا توجہ اپنا نک بند کی کھڑے اپنے نک نو دماغ نو بدبو تو بچا رہے ہیں اور وہ بدبو اللہ رسول دے نام نو پہ رہی اشتہار لا رہا جتھے آپ کو کھلوتا جاتا اپنے آپ کھلوتا نہیں جانا اتے اللہ رسول نو رکھ کے چلے ایسی عجیب گل ہے اپنے آپ نہیں کھلوتا جا رہا حالانکہ ادب والے کہہ گئے عارف لوگ کہہ گئے میاں صاحب کھڑی والے کہہ گئے آپ فرماند نے جی لکھوارا جے جے لکھ اتر گلابوں جے لکھ وارا بار اطر گلابیے نت زبان جے لکھ وار اتر گلابوں گلا نت زبان فارسی مشہور شیر دا ترجمہ میاں صاحب نے اپنی پنجابی کر چڑیا ہزار بار پوچھو یم کہن بمشک گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس فرماتے ہیں ہزار بار میں مشک امبر دے کستوریاں نال منہ تو ماں سوڑیا پھر تیرا نام لوا تو پھر بھی بے ادبی لگ گئی ہزار دھو کے منہ چ نام لو بے ادبی لگے آرفا نو ٹٹی پیشاب کے اتو اللہ رسول کے نام نو ٹنگنا یہ ادب لگا یہ ادب لگا عجیب بات ہے مسلمانوں اور ایسا یرگمال کر لیا ظالما کافر نے سڈے دل دماغ تے ایسے مسلط ہو گئے نے کہ سڈے دل دماغ چو خدا رسول اور شریعت کا صحیح تصور ہی ختم ہو گیا کیسی عجیب گل ہے کہ کوئی سیاست کے نام پر دین بیچتا ہے سیاست کے نام پر میں عجیب بات کر رہا ہوں توجہ ذرا سبحان اللہ اج میں تازہ ترین سنی میں کسے موضوع بیان کیتا ہے ایک جگہ سے میں کئی تھاواں تے کہ یار رجسٹریشن کران ویلے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ رجسٹرن رجسٹریشن کران ویلے سرکاری کاغذوں میں درج کراؤ لے جی۔ اگلے شرط رکھیے یا رسول اللہ کاٹ دو لبیک پاکستان رکھو پھر یہ درج ہو سکتا ہے ورنہ نہیں توجہ انہیں پھر ایو کیا ہونا کہ ٹھیک ہے جی درج کر لو جی۔ یا رسول اللہ کٹ دینا درج کر لو درج کر لو لکھ لانا ہو جا درج ہوتے کسی کاغذ کمینے تے ساڈا نا آوے نہ آوے اللہ رسول دے دربار یا رسول اللہ درج ہوئے سال کی چل دسو مسلمانوں میں گل کی تھی لاہور دا ڈاکٹر ڈاکٹر اس تک یہ گل پہنچی اج میں میرے کو اتنے ریکارڈنگ ہے نیٹ ریکارڈنگ نیٹ ہے میرے اج ہی سنائی ایک درویش نے انہیں اگو آخیا انہیں آخیا کہ یار ایک کو مولوی ہے تاریخ اشارہ تن تن اس نے ایک خطیب صاحب ہے ترنم سے بولتا ہے نام اس کے ساتھ چشتی چشتی لگتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یار تم یا رسول اللہ جو کٹوا کر تم نے نام درج کروایا تو جب تم نے یار اپنے مذہب کی پہچان تم نہیں بچا سکے یہ میرا اعتراض تھا اپنے مذہب کی پہچان نہیں بچا سکے تو نظام کیسے لاؤ گے یہ ناچیز کا اعتراض تھا جو لاجواب تھا اب سنیے اس ڈاکٹر نے آگے کیا کہا اس نے کہا الحمدللہ اس جرم میں میں شریک نہیں ہوں میں کھڑے ہو گیا جی میں چاند پتا لگا جی کتنا بچہ جرم ہوا تو شریک نہیں ہوا جنا کرایا ہے وہ شریک کیا وہ تو جرم کے رئیس ہوئے جی، جی، وہ تو مرتکب جرم ہوئے شریک خالی نہیں وہ تو سردار جرم ہوئے اور معلوم ہویا ہے ساڈا اقبال بیٹھا سی سناوا اقبال کا واہ ہو جائے کی آخا میں کیا آخا کملیا نو یا منافقا نو یا کملیا نو یا احمقا نو اقبال کہ وہ کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حسار تین ہو دیکھ لیا سی سوانتی سیاست حال اور سیاست بندہ دین تیر جانا ہے اپنا بھی تیر کیا جانا ہے دین تیر چلیا سی اپنا بھی کھوا بیٹھا اقبال کہنا یہ جی سیاست دلانت پھیر جڑی تین کھو کے آوے جڑی تین گوا کے آوے پھر سیاست چھوڑ کر داخل حسار دین ہو سیاست چھوڑ کر داخل حسار تین ہو ملک دولت ہے سوچی ملک دولت ہے فقط حفظتی کا ایک سبر اقبال سڈا فرمانا کلندر فرمانا بد بخدا سیاست نو پوچھ سیاست کی پوچھل فردیا فردیا تین چی بار نکل مکالا نہ بن کا کدی کام نہ کر لالت پہ جو سیاست دے جی سیاست تین تو کٹ بھی پی ہے کی کر فرمانے نے اور تھلے ہاتھ اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں حکومت اسلام دی کی ہے فرمایا کی ہوں فرمایا دین دین دی حفاظت دین دی حفاظت دین دی چوکی داری دین دو پہرا دین دین قائم رہنا یہ نتیجہ حکومت ہی بن جاتی ہے اسلام کی حکومت کا تیرو پتا نہیں تو اپنے اسلام میں قائم ہو جا تو حکومت کھو کے رب حضرت عمر واگ تیرے پیروں میں سٹ رہے گا سمجھ آئی جی؟ مرے جی درخت نہیں ہوں بولو محنت کر دے کر چیز کے جملے سنہری لفظ لکھنا رہے نے کی سنتے رہتے ہو اج کل کچا ہی رہ گئی سن تیرا کی خدمت کرنا درخت لاؤنے بوٹا لاؤنے بوٹا لاؤنے پانی حفاظت پانی حفاظت خدمت کرنے پر پل لونا تیرا کام نہیں درخت کا نگران بننا پل پرور ہر موسم تو بعد اپنے آپ کٹ لیا اقبال فرمانا ڈب مرے دین درخت یہ خدمت کر یہ چوکی داری کر حکومت حفاظت تو بعد رب خود بہ خود کٹ دیتا ہے د علامہ مفتی محمد فضل احمد صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اے میں پوچھنا میں پوچھنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سال یہی فرق ہے سلف میں اور ہم سلف صالحین کسی مسلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے وہ آدھے سن پاوے دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے کلی کا کھ نہ رہے شریعت فرق نہیں ہوڑ دیا گے ادرا دالا کہنا سی لے پھر حکومت بھی اصا کی کرنے اصا لوسی آگو اے ہمارے کتیا آگو اپنے زمانہ زمانہ زمانہ زمانہ ادھر ادھر ادھر زمانے کے پوچھن پوچھن جو ہیں وہ پیچھے لا اساں گئے کٹن کھوبے کھوبے وچوں وچوں کھوتے کھوتے نو کڈن نو گئے آپ ہی کھوب گئے کھوتا بھی خوبیا تو بندہ بھی خوبیا تو کھے گاؤں خوبے کھوتا جائے خوب تے بندہ جانا جان کھن جی ہوں بندہ جائے کھڑا خوبے کھبنا شروع کر دے کرے سی یہ کتنے پہنچے جو ترقی اس نے کی ہے کھوتے نے میں وہ کرنا چاہتا ہوں میں کروں گا تو پھر ہی اس کو نکالوں گا اترا مرے جدو نال گیا تو تے کڈن جوگا نہیں رہنا جلدی جاؤ جلدی جاؤ بے بے شور شور سے بتانا جس وقت صحابہ نے کہا تھا اسامہ بن زید کا لشکر نہ جانے دو خراب ہے باہر کی دنیا مرتد ہو گئی ہے یہ اور انسان ہیں مسلمانوں دیا رشتہ نے حضور دیا گھر والیاں نے رہن دیو نہ بھیجو حضرت صدیق اکبر نے کی جواب دیتا سبحان سبحان اللہ اللہ کاش بند کاش سانو سان تو صدیق کے اکبر نے کیا فرمایا تھا صحابہ کہہ رہے نے فوج نہ بھیجو اسامہ بن زائد والا دستہ نہ بھیجو وہ چلے سی ملک شام ال حملہ کرنے حضرت اسامہ بن زید کی عمارت اور صدارت میں اور جب وہ مدینے سے باہر گیا وسال ہو گیا سرکار پاک کا روانہ کیا تھا حضور سرکار نے اس دستے اور صحابہ سارے کہنے والے نے ابو بکر واپس بلا لے حالات خراب نے واپس بلا لے حالات خراب نے حالات حالات حالات حالات حالات جڑے سال حالات تم نہیں کھڑے نا مسلمان حالات کے ساتھ نہیں بدلتا مسلمان حالات کو بدل دیتا ہے حالات کے ساتھ بدلنا کیا ہے مسلمانی سمجھ ہی نہیں ایسا انگریزی لوڈیا کے پیچھے لگ کے ایسا تباہ ہو گئے ہاں۔ وہ کہہ رہے ہیں حالات حالات حالات ایسے ہیں حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں سنوئے صحابہ کو فرماتے فرمایا سنو اگر اگر مدینے دیا عورتوں دیا اڈیاں نو کتے آ پین تے کتے پھڑ کے اڈیاں دے دروندے رہن کھچدے رہن عورتاں استا ساڈیاں نو انہاں دے لفظ حالے میں انہاں دے لفظ میں حالے نہیں ظاہر کر رہا کیونکہ کم فہم لوگ ہیں وہ بات کو سمجھیں گے نہیں حضرت نے تو بہت بلند بات کی فرمایا آپ نے فرمایا کتے دے مدینے دیا بیویاں نو جیڑی فوج جیڑا لشکر نبی سونے روانہ کیتا ہے ابو بکر واپس نہیں بلا سکتا انہیں اس طرح جانا ہے محمد نے بھیجے ہوئے صدیق واپس اسی بنا پر آپ کو کہا گیا کے اکبر کیونکہ ہر بات میں محمد کی تصدیق ایسی کرتے تھے جو اس طرح کی تصدیق مولا محمد رضوان صاحب آپ چار یار کنارے کے حوالے سے بہت اچھی بات کر رہے تھے جو مذہبی پہچان ہوتی ہے اس کو ختم کرنے سے مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے ذہن حضرت صدیق اکبر کو سب سے بڑا صدیق اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ رسول اکرم کی ہر بات کی تصدیق جس طرح آپ نے کی ہے اس طرح کسی نے نہیں کی کیوں دیکھیں یار حضور کا حکم ہے کہ دستاویز حضور نے اور ظاہر بات ہے آپ علیہ اسلام تو و تسلیم دستہ روانہ فرمایا ہے گل سمجھنا لیکن روکیا تو نہیں کہ واپس واپس بلانا نہیں یہ تو نہیں آپ نے کہا آپ نے روانہ کیا روانہ اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کو واپس نہیں بلانا ایک ہوتا ہے امر ایک ہوتا ہے نہج آپ نے امر فرمایا لیکن نہج نہیں فرمائی اس سے اگر میں اہل علم کو محظوظ کرنے کے لیے اصول فقہ کی طرف اشارہ کروں ایک مسئلے کا تو بہت اچھا ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں اصول والے المر بشے نہ لگتا ہے صدیق اکبر کا یہی مسلک ہوگا کہ جب مثلا مسئلہ کیا ہے پنجابی سمجھا دینا وہ علم کی زبان ہے پنجابی ہے چار بندے سواد مزہ نہ آئے گل سمجھ نہ آئے پیسے واپس ادھر دیکھو میں کہنا میں کہنا پتر پانی پلا کی کر تو کیا پانی نہ پلانے سے یہ پانی پلانے سے یہ روکنا پانی پلانے کا امر جو ہے یہ پانی نہ پلانا جو ہے یہ شمار ہو پانی پلانے کی نہج پانی پلانے کی پانی نہ پلانے کی نہج پانی نہ پلانے کی نہ یہ شمار ہوگی کہ نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو سادے لفظوں میں میں کہنا پتر ایک کام کر کیا یہ مطلب یہ ہونا ہے کہ اس کام دے نہ کرن تو بعد روی جی جی سبحان اللہ ایک تو میں کہتا کر ایک ہے یہ نہ کرنا کیا نہ کرن تو یہ روکنا بھی ہونا کہ نہیں کئی کہتے ہیں علماء ہے اور لگتا ہے صدیق اکبر کا یہی مذہب تھا کی کہ انہیں آخیا جدو حضور نے فرمایا جا جا تو اس میں حضور نے یہ بات چھپا دی کہ میاں اب نہ جانا جو ہے نہ جانا اس سے میں نے روک دیا خالی میں آخرا نہیں جا بچوں نہ جان تو روک بھی دیتا ہے ہوں سدی کے اکبر وہی راج سمجھتے سن جی مدینے والے فرما دتا ہوں جی واپس کرنے تو ہزور نے جیڑی گل رکھی ہے نہ جان کو روکنا جڑا حضور نے وچ چھپایا یعنی دوسرے لفظ حضور نے جی یہ فرمایا جا نال سمجھو یہ بھی فرما دیتا ہے کہ لوگوں یہ روکنا ہو نہیں صدیق اکبر اس راز کو سمجھتے تھے انہاں کیا وہ پاوے مدینے دیا عورتوں دیا اڈیا نو کتے ترکتے رہن حضور لشکر روانہ کیتا ہوئے میں واپس کرا لے ہوں حالات نال او نہیں چلے ہوں حالات نو نہ مروڑیا مروڑ کے اپنے پیچھے چلایا ہے نتیجہ یہ نکلیا جس لیے وہ دستہ چلے کہ باہر کی دنیا جیڑی پھری سی نا انہیں جدو ویکیا انہیں آخیا ہاں؟ پتا نہیں کڈے تگڑے نے مدینے بیٹھے پیچھو جنا ایڈی فوج باہر گل تھی انہوں نے دن چ روپ پیا جہے پھر گئے سن وہ بھی مسلمان واپس ہو گئے کافر دل روپ پی گیا اللہ تعالی نے ایک گل پچھو امتحان لے کے تو صدیق اکبر نو کامیاب کر دیتا کامیابی دا الہام فرما دیتا کہ اے صدیق میرے نبی دے حکم اور سنت اور عمل نور تو بدلنا نہیں کسی صورت تبدیل نہ ہو پھر ویخ حکومت تیرے کو آتی ہے کہ نہیں آتی رہتی ہے کہ نہیں رہتی تیرا کم درخت دی حفاظت کرنا تو ہو آخے کوئی تینو آخے کوئی تینو آخے کر جی پل چاہنا درخت دے ٹہنیاں وڈنیا شروع کر تو حفاظت کر تو درخت دی حفاظت کر اگے پھل لاؤنا اس مالک کا کام تا کر کے کس مشہور شعر یا مشہور شعر یا لیکن اس مناسبت سے یہاں پیش کرنا بہت اچھا ہوگا کیونکہ مالی دا کم پانی دے پھل نہ لاوے اسلام کی حکومت پوری نہ بناوے یہ بھی وہی مرضی ہے اے صدیق تو نے عمل کیا اصا پھل لانا ہے یہ وہی مرضی آ لیکن اے صدیق بھی مالی ہے حسین بھی مالی ہے کم از کم اپنا فرض تو پورا کر گئے ہاں، یہ تو کہ پھر بندے بنتے نا کی ل سجنا است نبھا لے سجنا استوڑ نبھا جان بیرا تیرے حشر بہارے اشر بہار شرما تر اتر دے کجلی پھر سیاست چھوڑ کر پھر سیاست چھوڑ کر داخل اشارے دی میں ہو ملک دولت کیا ملک دولت ہے فقط اس دی کا ایک مسلمان مسلمان او اے فرنگیا بھی کمینگی ہے مسلمانوں نو آخر اسلام ہٹ کے اسلام لایا ہو اسلام تو ہٹ کے اسلام لایا ہو مسلمان آخر نہیں اسلام آئے نہ آئے جو میرے کول ہے تو ہٹنا نہیں اللہ فرمان ہے جب تعریف اسلام تو ہٹنا نہیں تو پھر تیرے سن کے میں دوجے نو دے دینا آگے جی سمجھ مجھے کسی نے بتایا ہے حقیقت کا پتہ نہیں ہے میں اعتماد وہ سوکھ اور یقین کے ساتھ بات نہیں کر رہا زن کے ساتھ بات کر رہا ہوں کسی کی بتانے پر کہ جی اس ڈاکٹر نے لپیک اسلام نام رکھا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ لبیک یا رسول اللہ کیوں نہیں بحال رکھا گیا اس کے اندر یا رسول اللہ کیا سیاست جو ہے وہ یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے اس میں کیا راز ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں غور کرتے ہیں آپ کبھی اچھی اور کھائیے اتنا غور نہیں کرنا کہ یا رسول اللہ کیوں بدلیا گیا خیر کیوں کٹایا گیا راز میں دسنا دسا راز یہ کہ جی جمہوریت جو ہوتی ہے نا جمہوریت جی۔ جیڑا جمہوریت چاہے او دا فرض بنتا ہے سارا نو گلے نال لا جی۔ اللہ لہذا مذہب کو علیحدہ رکھ کے آنا پڑے گا کہ یہ سیاست ہے اگر آپ یا رسول اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کی سیاست سے جمہوریت کی مخالفت کی بو آ رہی ہے آپ کی سیاست سے جمہوریت کی مخالفت کی وہ آ رہی ہے لہذا اس کو علیحدہ رکھو پھر سارے کی خدمت کرو یہ گوارا نہیں کر سکتے چیڑے اگلے اگلے چیڑے پھر تصاویر چڑاؤ گے نیڑے نہیں لگن دوں گے پھر سیاست کی ہونی لہذا جمہوریت کا تقاضا یہی ہے یا رسول اللہ نو ایک رکھو کھلے دل والے بن جاؤ اور سمجھ لگی وہ دوسرا بیٹھا سی انہیں آخر لبیک اسلام لبیک اسلام مجھے کسی نے کہا تاکہ لبیک اسلام میں نے میں نے میں نے کہا جی تبصرہ کروں گا میں اس پر اس کا مطلب یہ بنتا ہے لبیک اسلام کہنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان بھی خوش اور رحمان بھی راضی <laughs> کیونکہ یا رسول اللہ کے ساتھ ناراضگی رکھنے والے وہ بھی راضی جی۔ اور دوسرے بھی خوش یا رسول اللہ اتفاق والے بھی نال لگ جان گے اختلاف والے بھی نال لگ جان گے تو ساری بلے بلے ہو جانی ہے اور قسم خدا بھی کر کے آنا پھر بھی جان چھٹنی نہیں پھر منہ انہوں کا جڑے سڈے مذہب حق نو ویچ کے سڈے ڈال نہ لگن کوئی نہیں ایسا نہ اپنا مذہب حق بدل سکنے نہ اپنا دین حق بدل سکنے یہ سبق ہے نبی کے صحابہ کا یہ سبق ہے تمام نبیوں کا یہی سبق ہے ہر زمانے کے ولیوں کا یہی سبق ہے شیر پانی کا یہی سبق ہے میم رحمت علی سرکار کا یہی سبق ہے مجدد الفسانی کا وہ کہتے ہیں کہ لاکھ زمانہ بدلتا رہے ہم نہ مذہب کو بدل سکتے ہیں نہ اپنے دین کو چھوڑ سکتے ہیں ہوگلہ نارا ہولی دے وقت پتا لگے کہ یار سولہ لپ کہنے والے مطلب چشتی کا تبصرہ اپنی تھان سے بحال ہے میرا تبصرہ بحال ہے دونوں کو راضی راضی دونوں رکھنا چاہتے ہیں کیوں اگر جرم میں شریک نہیں ہوا تو کیا یہ در پرتا اور خفیہ جرم نہیں حق بنتا تھا نہ رجسٹریشن پاوے نہیں ہوں رسم رکھاوے ہمارا اسلام دوسروں والا نہیں یا رسول اللہ والا ہے لہذا ہم لبیک یا رسول اللہ پر ہی قائم رہیں گے نارے مارے بچوں کٹ بھی چو وٹ کٹ وٹ ہوئے کاٹ خدا بندہ یہ تیرے سار بندے کدھر جائے خدا بندہ یہ یار کٹل بندے کدھر جائے ادھر ہے سنتا سلطانی دے ایڈی شیطانی چڑی ہے بلکہ سلطانی ایڈی شیطانی بڑی ہے سلطانی ایڈی شیطانی بڑی ہے سلطانی ایڈی شیطانی بڑی ہے کہ یا رسول اللہ کٹان تو بغیر دب نہیں لگتی ادھر درویشی ایڈی مکاری رہ گئی ہے کدی کٹا دتا جاتا ہے کدی کٹاؤ بچ لکا دتا جاتا ہے دع منگ اللہ سونے ایمان کی جی موت دے ہوئے اس کمینے چا کے جیون کی دعا کر بدھو ہوگا جا رہے مراوے جیون چلے یہ خلاصے کھولا تو لیڑے پال کے قسم خدا کر کے پاگل ہو سنیا کھ نے ویکیا کھ نے سڈے سینے چیر کے ویکو اندر کی پیا میں ایک گل کی جا ہاں، ہاں، ہاں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نکلا واقعی دل نو چیرو نا کالا جا خون کا ایک قطرہ ہی ہوں افسوس ہے اور میں گل کی تھی میں ان پڑھ جا مولوی جی ان پڑھ مولوی ان پڑھ مولوی ان پڑھ مولوی نے گل کی تھی ہوں ہوں پڑھے لکھے نو نو نو نو نو نو آخی آخی آخی آخی آخی آخی آخی پروفیسر ڈاکٹر دانشور سکالر تو تو فلانیا فلانیا بچوں نکل کے تو پھر آخر جی آخر جائی جان شکن جو اندری جیو کرنا رون رام محمد اور رونو آخا رام محمد معلوم ہوا جھلو نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی روشنی ہے کوئی شہ نہیں تعلیم ہے تو محمد عربی کی روشنی ہے تو کملی والے کی اور ہاں، لیٹرینوں کو سجانے والوں لیٹرینوں پر کام لگانے والوں جب تک محمد کی سادگی کو نہیں اپناؤ گے اور اس سادگی کی قدر دل میں نہیں آئے گی یہ دل کبھی مڈمبر نہیں ہوگا کبھی روشن نہیں ہوگا منہ جو کچا نکل گیا کا آسا بڑھو گے دشمن کافر ہنسے گا اور اگر وہی پھر وہ درد فکر تیرے منہ گی کری جانا نے بوتھا سیکی جانا سچی دسو سکھ گیا بوتھا انجن ہوئے نا کبوتر بیٹھے سن انجن شور پایا کبوتر اٹھ ہای نہیں بلا جی مشینری کا شور ہوا کبوتر گئے شیر ربانی گئے آلہ بھی گئے ہائے میرے علی گورڈ بھی گئے کبوتر اڑ گئے انجن کی پیس اور ہوں سڈے ورگے کان ہی رہ گئے کبوتر اڑ گئے انجن کی پیس سی جڑے کافر کفر نو نت پا سن وہ چلے گئے کفر جنہ نو نت پا ہے وہ رہ گئے میں اس تو زیادہ جناب دا دماغ نہیں ساڑنا چاہتا تھوڑا وقت قیمتی ہے میرا میں دیوارا جا بندہ ہاں۔ تھوڑا وقت بہت قیمتی ہمارا جو بندہ کل بہت بڑا جلسہ ہے لاہور شہر دربار بابا نہرا رضی اللہ تعالی نو تین دن اور شریف ہوں آپ کا بھوگی وار باغبان پورا سنگھ پورے دنار بابا دربار سید نارا سرکار رضی اللہ تعالی آپ نو نارا اس واسطے آخیا جا کہ نارا کہندے نے شیر نو جی ایک نارا قوم بھی ہے گچھے گچکی نارے کا چاک کے اتنے میرا دل سونا ناؤ چاک کے اتے نارے چک جلسا ہے ادھر نعرے بابے دے دربار دے جلسا ہے سبحان نارا شیر نو کہ نے وہ دسا گا کہ آپ کا لقب یہ کیوں پیا شیخ عبد الحق دل بھی جیسے نے آپ کا ذکر خیر کیا ہے بہت پرانے بزرگ ہیں سید ہیں وہ آخری کتاب کل نہ چیز کا اتنے ہونا ہے ان شاء اللہ میں یقین کرنا میں یہ وعدہ کیا کہ آوا گا اج میرا جلسہ سی ضلع مظفر گڑھ جی۔ بہت بڑا جلسہ سک دس بھی ہزار عوام آنی سی لیکن وہ جڑا شرعی دھرنا دیا شرعی دھرنا شرعی جو دھرنا دیا اس کی وجہ تھک گیا رات جاگے ساری دن جاگے تو میں کہ میں حاضر ہوا گا چلو لیکن جیڑی شاید بچنا چاہتا سا وہ خطاب سی وہ خطاب ہو گیا اور اللہ کے فضل سے جو ناچیز نے آج نقطے جو نقطے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ نے پہلی بار ہی سنے ہوں گے مینو ایک شاہ صاحب مدثر شاہ صاحب فرمان لگے پتہ نہیں کوئی اور ساتھی سے انہیں آخیا ہاں میرے خیال سے حکیم مقبول صاحب صاحب انہوں نے استاد تو ستر سال اور بھی بولے نا کہ سانو پک کے تیرے موضوع نویں تو نویں ہی ہوں گے اللہ کے فضل نال کوئی صاحب قدر ہاں۔ میرے نہ جملے دی قیمت سمجھے گا کہ میں کی کہہ گیا یہ وہی بات ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلا میں نرم و نازم اثر اللہ جل شانو ان شاء اللہ کال سگیو دربار بابا نارا بھوگی واڑ باغبان پورے سات بجے خطاب شروع ہے شام دے سات بجے زیر رکھنا عشاء نماز دیر نال ہونی ہے سات بجے خطاب شروع ہے لہذا سات تو پہلا پہلا اتنے پہنچیا جی بھائی اسلام میرا پرانا بےلیا کہ سلطان باؤ سنا نہ چلو ادب کی بات ہو رہی سی ادب کے ہی گل کر دینا سخی باؤ فرمانے نے تسبی چشبے پر تار இல்ல தசுபி படுக்கே सुखिया सुखिया پر ادب پڑے اچھا لینا علم پڑھ کے